حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اپنی ران ظاہر نہ کرو اور کسی زندہ یا مردہ کی ران کو نہ دیکھو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ساٹھ